المنافقون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے بے شک نہایت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی بس وہ نہیں سمجھتے اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات سنتے ہو گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی وہ ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہی لوگ دشمن ہیں بس ان سے بچو اللہ ان کو ہلاک کرے وہ کہاں پھرے جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کرے تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں ان کے لیے یکساں ہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا حالانکہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے مگر منافقین نہیں جانتے اے ایمان والوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا اور اللہ ہر کس کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جبکہ اس کی میعاد آ جائے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو